پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرقین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کرے اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کوفر اختیار کیا ہے اور دیگر مشرقین سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بدترین خلائق ہیں اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں اور یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے